اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ساری باتیں سنتے رہیں گے